عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تو کہتے اللہم انت فی السفر سفری فی الاہل اللہم اصحبنا فی سفرنا واخلفنا فی اہلنا اللہم انی اعوذ بک من بعصاء السفر وکابط المنقلب ومن الحور بعد القور ومن دعوت المظلومی ومن المنظر في منسو والمال اے اللہ تو ہمارے سفر کا ساتھی ہے تو ہمارے پیچھے ہمارے اہل و عیال کا نائب و خلیفہ ہے اے اللہ تو ہمارے ساتھ رہ ہمارے اس سفر میں تو ہمارا نائب و خلیفہ بن جا ہمارے گھر والوں میں اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں سفر کی تکلیف و تکان سے اور ناکام و نامراد لوٹنے کے غم سے اور مظلوم کی بد دعا سے اور مال اور اہل خانہ میں واقع شدہ کسی برے منظر سے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار چار سو انتالیس یہ حدیث صحیح ہے